گناہ بخشش کا ذریعہ جس طرح میلا کپڑا صابن کے ساتھ دھونے سے صاف ہو جاتا ہے اسی طرح دل عبادت کے نور کی بدولت گناہ کی سیاہی سے پاک ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدی کے بعد ایک نیکی ضرور کر لیا کرو جو اس بدی کے اثر کو زائل کر دے اور فرمایا اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں تو بھی توبہ کرو تو بھی توبہ کرو گے تو قبول ہو جائے گی ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ گناہ ہی اس کی بخشش کا سبب ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے فرمایا وہ جو گناہ کرے اور پشیمان ہو جائے لیکن کچھ اس طرح کہ وہ پشیمانی یعنی ندامت جنت تک اس کے پیش نظر رہے ایسے ہی آدمی کے بارے میں شیطان کہے گا اے کاش میں نے اسے اس گناہ میں مبتلا ہی نہ کیا ہوتا اور فرمایا نیکیاں گناہوں کو اس طرح بٹا دیتی ہیں جیسے پانی میلے کپڑے سے میل کچیل نکال باہر کرتا ہے اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو لانت میں گرفتار کیا تو اس نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدمی کی جان جب تک اس کے بدن سے نہ نکل جائے گی میں بھی اس کے اندر موجود رہوں گا یعنی اسے گناہوں پر اکساتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ جب تک اس کے بدن میں جان باقی رہے گی میری طرف سے توبہ کا دروازہ اس پر مسلسل کھلا رہے گا